کہیں گے اے ہمارے رب تو نہیں ہمیں دوبارہ مردہ کیا اور دوبارہ زندہ کیا اب ہم اپنی گناہوں پر مقنر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ